حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ وہ آگے گزر جائے یا زمین پر رکھ دیا جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1542